حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور و منقع اور خشک و گدر کھجور کی مشترکہ نبی سے منع فرمایا ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اکسٹھ